حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نکلے یعنی غزوہ ذات رقا میں تو کسی مسلمان نے مشرقین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو اس مشرق نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور فرمایا کون ہمارا پہرا دے گا تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا ادھر سے وہ مشرق بھی آ گیا جب اس نے ان کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر تول دیا اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا حتیٰ کہ اس نے تین تیر مارے پھر اس نے رکوع اور سجدہ کیا ادھر اس کا ساتھی بھی جاگ گیا اس کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا محاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لہولوہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ تم نے مجھے پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا اس نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھوری چھوڑوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے